کافر شوی دی غلطي شوی ده پکې روزه رانه خطا شوی ده نو هیڅ فورن غاړه خلاصې اعلان کړي عوامو کې اعلان کړي چې یاره بیا تاسو اختر نه بعد یو روزه ونیسه دا غلطي شوی ده هغه کې انسان غلطي وکړي دلته که خدا کیسه کیږي را پاتې شي هم له برابرې اوس په مې ولاړې موشا کې ورته وینم دلیدلې چې سبا نتی شي انا هغه د اختر روزه په دې روزه کیږي خو اعلان وکړه کنه چې را غلطي وشوه بس یو روجم خوړلې دا غلطي سره وشوه بل ځل بیا نیکست په بیا دغی اختر نه بعد یو روجو نسی بس ختمه خبره شوه نو دا کې دا کیسه شته دې پوری تیز دې کوو نه اعلان کړو چې هفته پر وخت ها او اوس رو رو راموت کیږي اوس کومه واره دی چې لکه دا چې کوم دا جغرافي والا دي فلکیات والا دي هغه وی چې یره کې دې 38 منټ ورستو پاتې کیږي نورنا بس پوګنه سبا 38 منټ پاتې کیږي 38 منټ خو ډیر زیات ټایم دی هغه که خو باید دومره راته بره ولاړ چې حساب نشته چې دې کوم څوک نه ویني نو بیا ډیره بده خبره مجالس میں ایک عجیب قصہ لکھا ہے کہ رات اور دن میں آپس میں مناظرہ ہوا کہ ہم میں سے کون سا افضل ہے دن نے اپنی فضیلت اپنی افضلیت کی لکھا کہ میرے میں تین فرض نمازیں ہیں اور تیرے میں دو اور مجھ میں جمعہ کے دن ایک ساتھ اجابت ہے جس میں آدمی جو مانگے وہ ملتا ہے یہ صحیح اور مشہور حدیث ہے اور میرے اندر رمضان و مبارک کے روزے رکھے جاتے ہیں تو لوگوں کے لیے تو لوگوں کے لیے سونے اور غفلت کا ذریعہ ہے اور میرے ساتھ تقید تقیض اور چوکنا پن ہے اور مجھ میں حرکت ہے اور حرکت میں برکت ہے اور میرا آفتاب نکلتا ہے جو ساری دنیا کو روشن کرتا ہے رات نے کہا اگر تو اپنے آفتاب پر فخر کرتا ہے تو میرا آفتاب اللہ والوں کے قلوب ہے اہل تحجد اور اللہ کی حکمتوں میں غور کرنے والوں کے قلوب ہے تو عاشقوں کے شراب تک کہاں پہنچ سکتا ہے جو خلوت کے وقت میں میرے ساتھ ہوتے ہیں تو میراج کی رات کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے تو اللہ جلشانو کے پاک ارشاد کا کیا جواب دے گا جو اس نے اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا امن اللہ ف تحجد بھی نافل تلق کہ رات کو تحجد پڑھیے جو بطور نافلہ کے لیے آپ کے لیے اللہ نے مجھے تجھ سے پہلے پیدا کیا میرے اندر لہل القدر ہے جس میں مالک کی نامعلوم کیا کیا عطائیں ہوتی ہیں اللہ اللہ کا پاک ارشاد ہے کہ وہ ہر رات کے آخر حصہ میں یوں ارشاد فرماتا ہے کوئی ہے مانگنے والا جس کو دوں کوئی ہے توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کروں کیا تجھے اللہ کے اس پاک ارشاد کی خبر نہیں یا کم اللہ کلیلہ کیا تجھے اللہ کے اس ارشاد کی خبر نہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا سبحان اسرا ابدی ہی من المسجد الحرام الى المسجد الاقسل اقسا پاک ہے وہ جو رات کو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقسا تک یقیناً حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم معجزات میں معراج کا قصہ بھی ایک بڑی اہمیت اور بڑی خصوصیت رکھتا ہے قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفان میں فرماتے ہیں کہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم فضائل میں معراج کی کرامت بہت ہی اہمیت رکھتی ہے اور بہت ہی فضائل کو متضمن ہے اللہ جل شانو سے سرگوشی اللہ تعالیٰ شاہ کی زیارت انبیاء مکرام کرام کی امامت اور سرد منتہا تک تشریف بری لغتر من آیات رب ہی قبرا کے جگہ اللہ تعالیٰ شانو کی بڑی بڑی نشانیوں کی سیر کی یہ معراج کا قصہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے اور اس قصہ میں جتنے درجات رفیہ جن پر قرآن پاک اور حدیث صحیحہ میں روشنی ڈالی گئی یہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیات ہیں یا ربی صلی اللہ وسلم داعمن ابدا اللہ حبیبی کا خیر الخلق قی کل اس یاکار کو ان فضائل کے رسائل لکھنے کے زمانے میں بعض مرتبہ خود کو اور بعض مرتبہ بعض دوسرے احباب کو کچھ مناجات اور مبشرات بھی آئے اس رسالہ فضل درود کے لکھنے کے زمانے میں ایک رات خواب میں یہ دیکھا کہ مجھے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس رسالہ میں قصیدہ ضرور لکھی ہو لیکن قصیدہ کی ایک تعین نہیں ہوا ہو معلوم ہو سکا البتہ خود اس ناکارہ کے ذہن میں خواب ہی میں یا جاگتے وقت دو خوابوں کے درمیان میں اس لیے کہ اسی وقت دوبارہ بھی اسی قسم کا خواب دیکھا تھا یہ خیال آیا کہ اس کا مزاق مولانا جامع نور اللہ مرکتو کی وہ مشہور نعت ہے جو یوسف زلیخہ کے شروع میں ہے جب اس ناکارے کی عمر تقریباً دس گیارہ سال کی تھی گنگوہا میں اپنے والد صاحب رحم اللہ سے یہ کتاب پڑھی تھی اسی وقت ان کی زبانی اس کے متعلق ایک قصہ بھی سنا تھا اور وہ قصہ ہی خواب میں اس کی طرف ذہن کے منتقل ہونے کا دائیہ بنا قصہ یہ سنا تھا کہ مولانا جامع نور اللہ مرکد اللہ المراتب یہ نعت کہنے کے لیے یہ نعت کہنے کے بعد جب ایک مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ روز اقدر کے پاس کھڑے ہو کر اس نظم کو پڑھیں گے جب حج کے بعد مدینہ منور کی حاضری کا ارادہ کیا تو امیر مکہ نے خواب میں حضور اقدال صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی حضور اقدال صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو جامع کو مدینہ نہ آنے دے امیر مکہ نے ممانیت کر دی مگر اس پر جذب و شوق اس قدر غالب تھا کہ یہ چھپ کر مدینہ منورہ کی طرف چل دیے امیر مکہ نے دوبارہ خواب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ آ رہا ہے اس کو یہاں نہ آنے دو امیر نے آدمی دوڑائے اور ان کو راستہ سے پکڑوا کر بلایا ان پر سختی کی اور جیل خانہ میں ڈال دیا اس پر امیر کو تیسری مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یہ کوئی مجرم نہیں بلکہ اس نے کچھ اشعار کہے ہیں جن کو یہاں آ کر میری قبر پر کڑے ہو کر پڑھنے کا ارادہ کر رہا ہے اگر ایسا ہوا تو قبر سے مسافے کے لیے ہاتھ نکلے گا جس میں فتنہ ہوگا اس پر اس کو جیل سے نکالا گیا اور بہت اعزاز و اکرام کیا گیا اس قصہ کے سننے میں یا یاد میں تو اس ناکارہ کو تردد نہیں لیکن اس وقت اپنے ضعفی بینائی اور امراض کی وجہ سے مراجات کتب سے معذوری ہے ناظرین میں سے کسی کو کسی کتاب میں اس کا حوالہ اس ناکارہ کی زندگی میں ملے تو اس ناکارہ کو بے فرما کر ممنون فرمائے اور مرنے کے بعد اگر ملے تو حاشی اضافہ کر دے اس قصہ ہی کی وجہ سے اس ناکارہ کا خیال اسناد کی طرف گیا تھا اور اب تک یہی ذہن میں ہے اور اس میں کوئی استعباد نہیں سید احمد رفائی مشہور بزرگ اکابر صوفیہ میں سے ہے ان کا قصہ مشہور ہے کہ جب پانچ سو پچپن ہجری میں وہ زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور قبر عطر کے قریب کھڑے ہو کر دو شعر پڑے تو دست مبارک باہر نکلا اور انہوں نے اس کو چوما اس ناکارہ کے رسہ فج میں حقایات زیارت مدینہ کے سلسلے میں نمبر بارہ پر یہ قصہ مفصل علامہ سیوتی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الحاوی سے گزر چکا ہے اور بعد متعدد قصے سے روز اقدس سے سلام کا جواب ملنے کے ذکر کیے گئے بعض دوستوں کا خیال یہ کہ میرے خواب کا مزاج کشیدہ بردہ ہے اس لیے اس سے پہلے نمبر پر چند اشاروں سے بسلسلے میں راج نقل کر دی اور بعض دوستوں کی رائے یہ ہے کہ حضرت نانوتی نمبر اللہ مرکز قصائد میں سے کوئی کشیدہ مراد ہے اس لیے خیال ہے کہ مولانا جامع رحمہ اللہ کی نعت کے بعد حضرت اقدس مولانا نانوتی نور اللہ کے قصائد قاسمی میں سے بھی کچھ اشعار نقل کر دوں اور انہیں پر اور انہی پر اس رسالہ کو ختم کر دوں مولانا جامع رحم اللہ کا قصیدہ فارسی میں ہے اور ہمارے مدرسہ کے ناظم مولانا الحاج اسد اللہ صاحب فارسی سے خصوصیت کے ساتھ ساتھ اشعار سے بھی خصوصی مناسبت رکھتے اور حضرت اکدر سکیم الامت مولانا شرفی صاحب عمر قدو کے جلیل قدر خلفاء میں ہے اس کی وجہ سے عشق نبی کا جذبہ بھی جتنا ہو برمحل ہے اس لیے مولانا مصوف سے درخواست کی تھی کو اس کا ترجمہ فرما لے جس نعت کی شان کے مناسب ہو مولانا نے اس کو قبول فرما لیا اس لیے اس اشعار کے بعد اس کا ترجمہ کر دیا جائے گا اور اس کے بعد قصائر قاسمی کے چند اشعار لکھے مصنوی مولانا جامی اغنات تھا چکم محجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم آپ کے فراغ سے کائنات عالم کا ذرہ ذرہ جان بلب ہے اور دم توڑ رہا ہے اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ کرم فرمائیے اے ختم المرسلین رحم فرمائیے آخر رحمت للعالمینی ز محرومہ فل نشینی آپ یقیناً رحمت اللہ ہے ہم ہرما نصیب اور ناکامان قسمت سے آپ کیسے تغافل فرما سکتے ہیں زخا کے لالۂ سیراب برخیز چنرگز خواب چند از خواب برخیز اے لال خوش رنگ اپنی شادابی اور سیرابی سے عالم کو مستفید فرمائیے اور خواب نرگسی سے بیدار ہو کر ہم محتاجان ہدایت کے قلوب کو منور فرمائیے برو سر برو آور سر ازبردیامانی کروئے تس صبح زندگانی اپنے سر مبارک کو یمنی چادروں کے کفن سے باہر نکالیے کیونکہ آپ کا روی انور صبح زندگانی ہے شب اندو مارا روز گرداں زیرو ایک روز ما فِ روز گرداں ہماری غمناک رات کو دن بنا دیجیے